نحمد صلی اللہ رسول الکریم بات فرض اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نفسی من نفس المارت السو مقال اللہ تعالیٰ یا یت النفس المطمئنۃ الرجی یا رب کی راضی مرضیہ بد خلی فی بادی بد خلی جنتی صدق اللہ العظیم رب شاہلی صدری وسلی امری وعلى من لساني قولي اللہ نفس کے بارے میں بات کرنی ہے تو اس سے پہلے دو آپ کو سناؤں کہانیاں ایک تو ہے بیل والی کہانی یاد ہے نبی صاحب بیل والی کہانی یاد ہے بیل والی نہیں یاد ہاں؟ پہلوان اور بیل والی کہانی آپ کو یاد ہے سفیر صاحب اچھا اصل صاحب نے تو سنی نہیں ہے تو یاد کیسے ہوتی ہیں حسن صاحب نے سنی ہے ندیم صاحب نے سنی تو اس والی بیل والی کہانی ایسے ہے کہ یہ بوجھ اٹھانے کا مقابلہ ہوا بادشاہ مقابلے کراتے ہیں نا مختلف قسم کے مقابلے کراتے ہیں تو کسی نے ایک من کسی نے دو من کسی نے پانچ من چھ من جتنا ہو سکتا اٹھایا ایک پہلے ون آیا اس نے ایک بڑا بیل اٹھایا اور اس طرح مجھے میرے سامنے کھڑا کر سال تو خیر اس کو اول درجہ اس کو مل گیا اور اس میں لیکن یہ کہ یعنی عوام کے علاوہ ان پہلوان حیران تھے اس پر باقی پہلوان جو تھے وہ حیران تھے تو نے اس سے آ کر کہ اس بیل کو تم نے اٹھایا کیسے ہاں جی۔ تو اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو میں نے آج نہیں اٹھایا ہے چھوٹا سا بچہ میں نے خریدا تھا اور اس بچے کو لے کر میں اس کو روزانہ اٹھاتا تھا تو روزانہ اس میں آدھا گھنٹہ تین چار مشق کرتا تھا اور یہ مس جو ہے اس کا وزن اور ہجم بڑھتا گیا جیسے آپ لوگ سائز کہتے ہیں کاد اور ہجم اس کا بڑھتا گیا اور میری مشق بڑھتی گئی یہاں تک کہ اب میں اس کو اٹھا سکتا ہوں ایک تو یہ کہانی ہے بیل والی نے اس کو یاد رکھے آپ ایک بکری والی کہانی ہے بکری والی کہانی ہے ہمارے پرانے ساتھیوں سے جو بتا دے تو بڑا دانشور سمجھ جائے گا جی یعنی ہاں، تو لازمی نا بکری ہوا تو یاد تھی بکری والی کا کسی کسی نے بادشاہ کو کہا کہ بکری کو کوئی سیر نہیں کر سکتا ہم بادشاہ لوگ ہیں چلو نام مقرر کرو گے جو بکری کو سیر کر کے لائے اس کو اتنا نام ملے گا تو ایک آدمی جو ہے اس نے اس کو ہرے پتے وغیرہ سب کو کھلا کھلا کھلا کے پانی پلا کے پیٹ اس کا پھول گیا اس اس نے نے کہا اب تو بس سیر ہونے کا ہو گیا اس کا تو جو لے گیا وہاں بادشاہ کے پاس تو جو اس نے دیکھا تو اس نے ایسے سبز پتہ ہلایا تو آہستہ آہستہ تو چلنے لگ گئے دوسرے نور سیر کی بال کتنے آدمی بھی سیر کر کے آئے بکریوں کو سیر کر کے آئے یعنی تو جون کے آگے سبز پتہ لاتے تو بس اس کی طرف آ جاتی تھی کھا سکے یا نہ کھا سکے اس طرف آ سکتے تو سارے جوتے کھا کھا کر جاتے رہے آدمی انعام تو ملا نہیں جوتے کھا کھا کر جاتے رہے تو ایک آدمی نے یوں کیا اس نے کہا کہ اس نے یہ انعام میں لوں گا تو اس نے بکری جو تھی اس کو لے کر آیا اور سبز پتا اس کے آگے لائے سب اور لگایا اس کی طرف اس پٹائی شروع کر دی مارے اس کو جی یہاں تک اس اس اس کے اتنے دن کی پٹائی کی اور اتنے دن جو اس اس نے کو سب پتہ ہلایا اس کے آگے تو بکری کو پتا چلا کہ اس چیز کی طرف اگر بڑی نا تو جان پر بنتی ہے بس اب اس کے سال میں لے گیا کہ اس کے وہ پیٹ اندر لگا ہوا ہے تو بادشاہ کے پاس جب گیا اس نے سبز جو پتہ لایا نا تو بکری پیچھے کو کوٹی ہے <laughs> اس کے قریب نہیں آئی تو اس کو اندازہ تو خیر انعام اس نے لے لیا اس نے کہا انعام تو یہ دوسری کہانی ہو گئی اور تیسری کہانی جو سائیکل والی ہوتی ہے نے کہتے تھا کہ وہاں پر جاؤ تو کیا تھا سائیکل کی بات ہوتی ہے تو کچھ بات نہیں تھی نہ ہی سائیکل خبر ہی نہ تو تو یہ اس وقت پہلے پہلے سائیکل چلایا آپ نے جاوید صاحب تو آپ کو مزہ آیا تھا ہاں جی۔ یہاں تک کہ دو گھنٹے کے بعد تو گرتا ہے نا اور آج پہ رگڑ کھاتے ہیں کوئی ہڈی وغیرہ بہت جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے اگر یہ آدمی مجھے چھوڑ دے میری جان بخش دے تو اچھا ہوتا ہوں کہ یہ مصیبت ہوگا سی کیوں اگر یہ آدمی مجھے چھوڑ دے تو اچھا ہو میں مصیبت میں اس نے پھنسا دیا اس آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ دو گھنٹے تو گزر گئے ہیں دو گھنٹے اور ہیں دو گھنٹے اور ہیں اگر یہ دو گھنٹے اس نے اور تکلیف کر لی جم گیا بس وہ بیریئر ٹوٹ جائے گا نا بند ہے آگے سے جو نفس نے ڈالا ہوا ہے نہ ماننے کا کہ تو تو پیروں کا ایک طرح چلانا چاہتے ہیں میرا میرا مزاج ہے دوسری طرف چلانے کا تو ہاتھوں کا ایک طرف رکھنا چاہتا ہے صحیح چل پر میرا دوسرا مزاج ہے تو بند ٹوٹے گا جب تو تب پھر جو ہے یعنی اس کا ہوگا مسئلہ ہاں۔ تو شروع شروع میں آدمی کو سمجھ نہیں آتا لیکن وہ جو مائر ہوتا ہے سکھانے والا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دو گھنٹے کا دوری کہ اب دو گھنٹے ہوا ہے ہاں۔ اور ہمارے رشتے دار ہے اس نے کہا گاڑی خریدنا ہے گاڑی اس نے خریدی تو اسے میں نے کہا کہ تو تین دن یہیں پر ٹھہر میں نے کہا کہ تمہیں تین دنوں میں ڈرائیور بناؤں گا میں انشاءاللہ اور اگر گاؤں چلا گیا نا تو گاؤں کے ڈرائیور ڈرائیور بننے نہیں دیں گے کیوں وہ چاہیں گے کہ گاڑی تو ہم چلائیں اور یہ بھی تماشا کرتا ہے جی۔ اور تجھے ایسا ایسا ویسا ڈر ڈالیں گے تو بس خوف ڈالیں گے کہ تو سیکھ نہیں سکے گا اچھا جی مطلب میں نے کہا صبح سویرے اٹھنا صبح کی نماز کے بعد جو ہے تو تم سیکھو گے اور مولوی عبد المان صاحب کا حوالے کیا ہمارے امام صاحب نے اس نے کہا کہ اس کو تین دنوں میں ڈرائیور بنانا ہے صبح سب خالی ہوتی یونیورسٹی کا کوئی چلتا پھرتا نہیں تو اس ایک دن دوسرے دن تیسرے دن چودہ دن اس کو کہا گا کے ابرخار اکیلے جی چار دن اس کو بنا لیا ہم نے اور وہاں جا کر جو اناڑی اناڑی اور بدنی کے ہاتھ چڑھتا نا تو اس کے دل میں اس نے دہشت پیدا کر دینی تھی تو یہ ہوگی چار کہانیاں ہو گئی ایک بیل والی ہو ایک بکری والی ہو گئی ایک سائیکل والی ہو گئی اور ایک یہ ڈرائیوری سیکھنے والی ہو گئی ہاں۔ سب کو ذہن میں رکھے آئے اور اب ایک حدیث شریف کے مضمون پر غور کریں دو تو آ پڑی نفس کے بارے میں ایک حدیث شریف جو ہے فرمایا ہے کہ تیرا دشمن تیرے دو پہلوؤں کے درمیان تیرا دشمن ہاں جی؟ تیرے دو پہلوؤں کے درمیان اور اسے ملا صاحب تو مطالعہ کرتا نہیں ہے نا اور کو یاد ہوتی ہے عربی میں جب بے کا اس طرح اس کا کچھ الفاظ ہم پڑے ہوئے تو نہیں ہے نا سنا جی۔ ہوئے خبر ہے بغیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو فرمایا تو وہ یہ جب کا لفظ یاد رہ گیا باقی یاد نہیں رہا جمے ہاں۔ جب کیا کہ اس کا دشمن اس کے دو پہلو کے درمیان ہے یا تیرا دشمن تیرے دو پہلو کے درمیان ہاں یاد آ گئی سنیں کہ تیرا دشمن جو ہے وہ تیرے دو پہلو کے درمیان ہے یعنی بدرن کا یہ دیوار یہ دیوار اس کے درمیان دشمن جو ہے نا اس کے درمیان انسان دشمن جو ہے خود اس کا نفس ہے اور اس کے نفس کی چاہت ہے مزہ ہے نفس جو ہے اس کی چاہتے ہیں مزے ہیں اس کے اور وہ کہتا جو کچھ کرتا ہے کر مجھے تو ساتھ سروکار نے بس میرے مزے پورے کر ہاں جی؟ میرے چسکے اور مزے پورے کر ہمارا ایک ڈاکٹر صاحب ہوتا تھا تو مجھ سے کہا کرتا تھا ہمارا کلاس والا تھا تو کہتا کہ وہ رومیٹ یا پارٹنر کہا تھا پارٹنر رومیٹ یہ اگر داموس فرض نہ رکھنا چکا سمجھا کہ بس دے لے کٹنا نماز فرض نہ ہوتی تو میں کبھی چرپائی سے نہ اٹھتا ہوں تو اس کی اس کا مزہ ہے سستی آرام رات اور مجھے چھوڑو کہ میں سویا رہا ہوں چھوڑو کہ میں لیٹ رہا ہوں میں مزے کروں اور اس کا چسکا ہے کھانا پینا دال نمونی ہاں، کھانا پینا نو سے ملا تھا کر یہ کبھی دال پکائی ہو نا تو اس کو بڑا غصہ ہوتا ہے رات کو دوسرے سے غصہ کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا ایک سرکان ہاں جی اور مغل دال کے لیے چھوڑا ہے وہ ہمارے اس بلا یاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیت تھے مولانا خلیل احمد صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ سے اور خلیل احمد صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے یاسین رحیم الحمد کے رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے مولانا صاحب شاہد العزیز صاحب تو یاسین نقیمی رحمۃ اللہ علیہ اور وہ پھر مرید تھے حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تو اس طرح ہوا کہ آتے جاتے تھے آتے جاتے تھے کار کر رہے ہیں تربیتوں سے لے رہے ہیں تو ایک دن گئے تو وہ انہوں نے حضرت سالن رحمت اللہ کھانا کھا رہے تھے اور کچھ گوشت مرو وغیرہ کا سالن تھا تو دال بھی تھی نے ایک پلیٹ میں دال ڈال کے اور لادا ان سے لا کہ ہاں، وہاں اس کو دو یا کچھ ہی نہیں کھانے کا پوچھیں گے تو ساتھ جو کوئی آدمی تھا تو اس نے خیال تو ہو سکتا ہے خیال نہ ہوا جس نے کہا کہ مولانا ریاض صاحب بھی بیٹھے ہوئے میں شکر کرا کہ اس کو ہم دستخان پر دال ڈال دے رہے ہیں نہ اس کو تو دال کھڑا کر باہر بتانا چاہیے ہاں۔ اب دیکھا ان کے چہرے کی طرف کیا آتا سر یعنی کیا ہے جو وہ کا زوم ہوتا ہے وہ ہے اندر نشہ ہاں جی نشا اور پشتو والے کہتے ہیں لشا ہاں جی نشا لشا ستو ہوئی ہاں جی؟ لشا تو ہاں جی؟ محمد سے ہاں۔ مروت کہا کرتے ہیں کہ ہماری زبان بہت ایڈوانس ہے کہ مروتوں کی پشتو جو ہے وہ بہت قدیمی اور بہت ایڈوانس اس کو پتہ ہی نہیں مولانا جان صاحب ہمارے بزرگ ہیں نا وہ کہا کرتے ہیں ہماری پیش تو بڑی ایڈوانس ہے ہر چیز کے لوگ لشا سا تو بھائی جی بولیے اکڑا ہاٹ اکڑ پانا اکڑا ہاٹ اور لشا کہتے اصل میں جو ڈگ مارتی ہے نا یہ جو بیڈ اس کو نشہ کہتے ہیں اس کا جو کانٹا ہوتا ہے نا یہ ہے یعنی اور وہ آگے میں نشہ کہتے ہیں وہ بات زہر داخل کرتے ہیں تو دیکھا کہ آیا تو باقی رحمۃ اللہ علیہ سے حال کو پہنچے پوچھے کافی سنبھالنا شکر ہے اللہ کا کہ ہمیں انہوں نے بٹھایا سرحان پر اور ہاں، یہ بڑا اعزاز ہے تو بس اس کے بعد میں کہا کہ بس یہ کام ہو گیا شیخ ابو قابل رحمۃ اللہ علیہ کی تو بڑی کرامتیں لکھی ہوئی ہیں نا کتابوں میں جن مشاعر پر بہت بکر گزر جائے تو لوگ قسم قسم کے کہانیاں بھی مشہور کر دیتے ہیں ایسی حقائق کے خلاف ہاں جی۔ خیر کرامت تو کیسی چیز ہے جو اللہ کا امر ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے تو وہ ناممکن بات نہیں ہوتی ہے کہتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر مرغی کھا رہے تھے اور ساتھ ان کے کوئی ان کے رشتے دار تھے یا بانجے تھے جو مرید ہوئے تھے تو بیٹھ کر دال کھا رہے تھے وہ دال تھی سے کھائے گی تو جو ان کی بہن تھی جو رشتے دار کی والدہ اس نے اگر اسے کیے کہ ہمارے بیٹے کو دال دی ہوئی ہے خود چیز مرغے کھا رہے ہیں تو انہوں نے اس اللہ کہا اور مرغا کھڑا ہو گیا کیا ہوا پکا ہوا ہمارا کھڑا ہو گیا نہیں سبحان اللہ کرامت بذات خود یعنی وہ ہے کہ چونکہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے تو اس لیے اس میں کیا لحدیظ کیا وہاں بھی سعودی عرب والے اس میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کرامت کے وجود میں آنا پر قرآن کی آیتوں سے ثابت ہیں کون سی آیتوں سے ثابت ہے قرآن کی آیتوں سے ملا سر ایسا نہیں ثابت نہیں رہا جی؟ ایسا نہیں ثابت دوسری ایسا ثابت ان اللہ کے حاضر اللہ ایسا ثابت کہ مریم علیہ السلام کے پاس آئے علیہ السلام سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل پڑے ہوئے ہاں؟ تو نے فرمایا کہ یہ کہاں سے نے کہا یہ اللہ کہاں سے ہے تو وہ پیغمبر تو نہیں تھے نا ولی تھی ولی تھی ولایت تھی پیغمبر ہی نہیں تھی تو اب یہ ولایت جو ہے اس میں موسم کے پھل تو نفس کرامت سے کوئی انکار نہیں کرامت کی تعریف کیا ہے جی اس دنوں خاتمے سے ہوتا ہے ایک خدار نے کہ پرچے تو میرے ایسے ہوئے ہوئے ہیں اب ایسی دعا کرو کہ موجودہ ہو جائے تو میں نے کہا کہ سیدھا سادہ کر موجودہ جو ہے وہ ہم کے ہاتھ پر اللہ ضائع کرتا ہے اور کرامت جو ہے یہ اولیاء اللہ کے ہاتھ پر ضائع ایسا کام جو عام طور پر نہ ہو سکتا ہو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اور یہ اللہ کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے ہاں۔ یہ کرامت ہے خیر کیا بات ہے یہ کرامت کی شیخ عبد القادر جیلانی ہاں جی تو یہ کہتا ہوں کھڑا ہو گیا پروگرام تم نے کہا کہ جب ایسا ہو جائے گا پھر اس کو کھلائے گی یہ ہمارے یہاں تصور میں کھانے میں بھی احتیاط برتی جاتی ہے جی۔ کھانے کے احتیاط کے دو واقعات میں آپ کو سنؤں بڑے عجیب ہمارے عجیب شرح صاحب ہیں اکثر صاحب جی پہچانتے ہیں ہاں جی؟, ہاں جی انہوں نے سنایا نے کہا میں امریکہ میں تھا تو کسی کا مہمان ہوا نے کھانا کھلایا میں نے کھانا کھلانے کے بعد سخت جذبات شاہوانی اتاری ہو گئے ہاں جی۔ بس ایسا جذبات تاری ہو گئے دیوار سے شادی کر لوں یا اللہ خیر سال نے پوچھا کہ آپ نے رات کو یہ کیا کھلایا تھا کیا چیز تھی تو وہ زبیا مسلمان کا نہیں تھا تو بڑا پڑا بڑا تو بتایا ہوا میں پھر خیال ہوا کہ یہ جو ہے تو زبیہ کے اندر جانے سے مشتبہ زبیہ کے جانے سے ہی بات نکال بدل گیا تھا گوشت کو جو حرام کیا بغیرت ہے نا ورنہ جانور بھی وہ کسی مادہ کی طرف بڑھ رہا دوسرا جانور آج لڑتا تھا سر پھوڑتا ہے اور یہ ایسا بغیرت ہے کہ اس اس پر کے اثار پر کوئی ٹینشن نہیں آتا میں جب آدمیوں کو دیکھتا ہوں غیرت کا مدہ جس ساتھی میں زیادہ نظر آتا ہے ہمارے یہاں ترقی اس کی زیادہ ہوتی ہے برامدن میں تھا تو کسی نے وہاں پر کہا کہ عیسائی گرجا بنا رہے ہیں کیوں بنا رہے ہیں ایک سکڑ سر کھڑا تھا طالب علم میڈیکل کالج کا اس نے کہا کیسے بنائیں گے اس کو گرائیں گے میں نے کہا چلو یہ وہ شکار ہے میں اس کا دیکھو لوگ اطلاعات بولے تھے رش سلسلے بولے تھے رش اللہ نے سیدھے زندگی بدل دی یہ کیسے میں نے کہا اس نے غیرت کا جملہ بولا اس نے اللہ کے دین کے لیے اس نے غیرت کی اللہ کی شان کی وجہ سے گرا کرا گئے ساری پولیس پولیس پہ بس ہوئی اور اللہ کی شان تو خیر یہ بات کے زبان میں تھی ہاں انہوں نے کہا کہ جذبات طرف بدل گئی جی۔ ہاں تو غیرت غیرت کی شادی میں نہ ہونا یہ کوئی ترقی کرنے والا نہیں بعض جن قلوب میں غیرت کا مادہ رکھا ہے کہ بہت ترقی ہوتی ہے اور جن قلوب میں محبت کا مادہ رکھا ان کی بھی ترقی ہوتی ہے بہت نہ غیرت والوں کو ان سے بھی زیادہ ہوتی ہے ہاں بالکل تو ایسے اڑتا ہے اس کے ساتھ تو خیر بات تھی نفس کی ہاں جی۔ نفس چاہتے میرے مزے پورے کرو تو اس کا کیا کیا مزے بیان کی سستی آرام راحت ہاں جی۔ کھانے پینے کے سس کے مزے ہاں جی۔ ہاں۔ یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں بازے بازے لوگ نا کہ آدمی کو جب کھانے پر بٹھاتے ہیں اور جب آج میٹھی چیز کھانے لگتا ہے نا پھر اپنی بات جو منوانی ہوتی ہے اس سے اور شروع کرتے ہیں اس کا قدم درم ہوا تھا کیا وہ بات اس کے ذہن میں آئی انگریزی والے کہتے نا کیا کیسا جمع کا وہ ہاں ہارڈ تھرو اسٹامک دل کی طرف راستہ میں دیسے آج ہاں جی۔ تو واقعی جو نقص پرست آدمی ہے اس کے دل کا ہی راستہ ہے میں جیسا راستہ ہے نہیں کھلاؤ پلاؤ اس کا بیاہ شادی کا چسکا ہے شکلوں کو دیکھنے کا چسکا ہے اس کا یہ مجھے یاد ہے کہ ہم ہر کے سفر میں ایک آدمی مجھ سے کہتا ہے کلاس فیلو تھا میرا تو پرانا زمانے کا تو مجھ سے کہتا ہے کہ ذرا پیچھے تک اڑا رہا میں نے کیوں پیچھے چڑیا کھولا خدا بہت خوبصورت عورت آ رہی ذرا پیچھے دیکھو جی تو میں کہ یہ تم کیا کرتے ہو صاحب حج میں آگے کیا کرتے ہو تو کہتا ہم ہم کوئی بدنیتی سے تو نہیں کہتے ہیں ایسا اپریشیٹ کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں تو اپریشیٹ دی بیوٹی میں کہا تمہاری ایسی تیسی یہاں بھی صبر نہیں کر سکتے ہو کہ آج چند میں نے اس میں صبر کر لو اللہ کے بندے آدمی گورنر کے سامنے کھڑا ہو ہاں اور میں کھڑے ہو دوسرے آدمی کو ہاتھ سے اشارے کر رہا اور بات کرو کر سکتے تم یعنی کہ بلایا وہ جی مذاقیں دینے کے لیے آدمی ہمارے ایک ساتھی جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی نے کھا کے تمہارا بڑا تعارف ہے اور مجھے وزارت چاہیے اسلام آباد میں تو کہتے میں لے کر گیا انہیں تو مجلس میں جو بیٹھے تو ہے نا وہ ایک ہی آدمی تھے ان کو یہ لے کر گئے تھے اور ایک دوسرے تھے انہوں نے کہا وہ مجلس میں کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی وہ جو ہے موبائل ٹیلی فون پر بات کرتا ہے تو اگلے آدمیوں کا اندازہ ہوتا ہے جی، شو ہے یہاں ایک آدمی تھا جس نے کہ اس کی قومی اسمبلی کی سیٹ جیتی بالکل ایک ایسا لڑکا تھا کہ یہاں لا کالج پڑتا تھا اور جہاں جب پھرتا رہتا تھا تو اس زمانے میں میرے پاس سائیکل ہوتا تھا اس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتا تھا بڑا جذباتی لڑکا تھا تو اس کو میں پیچھے بٹھا کر پھراتا تھا کہ ذرا خوش ہو جائے کہ فلانے آؤ بیٹھو پیچھے نہ تمہیں کہاں جاتے ہو لے جائیں تو میں نے بن گئی اور اس کو الحق نے بلایا خیال سے کہ وزارت دیں یوں بیٹھا باتیں اس نے کی پھر اس نے اس کو کہا کہ سر ایک فوٹو گراف تمہارے ساتھ بنا لے انہوں نے کہا ہی ہاں، سادہ آدمی کیا وزارت دیں گے تو خیر میں نے کہا کہ اللہ کے بندے یہاں بھی صبر نہیں کر سکتے ہو دربار علی میں آنے کے بعد تو ان کو بڑی شرمندگی ہوئی ہے نفس چاہتے مزے یہ کرتا ہے جی۔ آرام راحت کھانا پینا ہاں جی اور جو ہے شکلیں عورتیں اس ہیں اور کون سا مزہ ہے جی بجرا سے چوتھا مزہ کون سا اس کا جا کا مزہ ہے سب آئے ہو تو پشاور کو ہے گھر والی سبھی بھی ڈر رہا ہے بیٹھا ہوا ہمیں یہ اللہ سب سے خبر سب اس سے کئی ماترا تو اس بارے اس کے ڈر کے بات ہی بھول گئے تو بڑا بننے کا اس کا جذبہ جاوید صاحب مجھ سے کہتا ہے کہ جب تم مجلس میں دوسرے آدمی کا نام لیتے ہو نا اور میرا نام نہیں لیتے ہو پھر مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے جی آپ دوسرے کا نام لیتے ہمارا نام نہیں لیتے تو دیہاتی امام صاحب والا ہے نا امام صاحب دیہات میں نماز پڑھا تھا عیسا موسا جی ہارون تو اے خاندان جو تھا اس میں یہ نام تھے جی خانہ کا ایک خاندان جو تھا اس میں یہ نام تھے اور دوسرے کے نام جو تھے وہ دیہاتی قسم کے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے مولوی صاحب جو ہے ان کے سارے نام لیتا ہے نماز ہمارا کوئی نام نہیں لیتا کہ انہوں نے اتنے پیسے دیے اتنے مال دیے اتنی چیزیں تب ان کا نام ہم لیتے ہیں اور جو ہے وہ ہمارے بھائی صاحب لطیفے کو سناتے تھے تو ساٹھ جو ہے روپئے اور ساٹھ بکریاں دی ہوئی ہیں اس لیے ان کا ہم نام پڑھتے ہیں آج تم نظیر نہیں ہوئے تمہارے کیسے نام آئے ہیں تو خیر وہ انہوں نے انہوں نے دیے تو انہوں نے پھر اس کے وہ ان کے نام شامل کیے نا اپنی طرف سے حضب اللہ آئے بنائی تو اتفاق وہ اس جس وہ پڑھ رہے تھے تو پیچھے ایک آدمی کوئی آیا ہوا تھا تو وہ بھی کوئی مولوی تھا تو اسے جو ان کا نام پڑھ رہا ہے کسی کا جی ایک کا نام پڑھ رہا ہے دوسرے کا نام پڑھ رہا ہے جی۔ تو پیچھے اس نے کھانسی کھانسا تو اس نے بھی یاد بنائی کہ یہ نہ ہنسنے والے نہ ہنسو براہم <laughs> بکر نصف لی و نصف اللہ کہ ساٹھ بکری ہیں آدھا قوم قومنجائ آدھا قوم کہ ساٹھ بکریوں ساٹھ روپے ملے آدھے تیرے ہیں آدھے میرے ہیں اور یہ تو جائے قوم ہے <laughs> اللہ اکبر کر دیا تو کیا ہمارا نام ہی نہیں لیتے ہیں جی ان کا نام لیتے ہیں جی تو یہ بڑا بننے کا نفس کا جذبہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہ جو جذبے اندر رکھے ہیں چسکے رکھے ہیں مزے رکھے ہیں نفس میں یہ کچھ کام کے لیے بھی رکھے ہیں کام بھی ان کے ہیں ضرور لیکن تربیت ہونے کے بعد ہاں جی؟ اور بغیر تربیت کے یہ خطرہ ہی خطرہ ہے بجلی گھر میں آدمی لگاتا ہے خطرہ بھی ہے فائدہ بھی خطرہ کتنا زیادہ ہے خاندان کے بعد بھی مر جاتا ہے آگے گھر میں چلاتا ہے خطرہ بھی ہے فائدہ بھی ہے تو گھر میں آگ بھی رکھتا ہے آدمی بجلی بھی رکھتا ہے آدمی بندوق کلاڑی بھی رکھتا ہے آدمی فوائد بھی ہے نقصان بھی ہے لیکن رکھنے کے اس کے اصول ہیں طریقے ہیں برت اس کے فوائد ہیں نہ مصیبتیں تو ایسے اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں جذبے جی۔ کہ بڑا بننے کا جذبہ جو ہے یہ جذبہ خاص طریقے سے تو مر جائے ہاں جی لیکن آدمی کی وہ قوت باقی رہے تو یہ بہت ترقی کرتا ہے وہ سے بہت ترقی کرتا ہے وہ آدمی کے جو بزر کمزور سا ہو جائے اور شاہ علی رحمۃ اللہ نے لکھا باقاعدہ قوت ملکیہ قوت بہیمیا آپ نے سب کی کتاب قوت ملکیہ قوت بہیمیا انسان کے اندر دونوں قوتیں ہیں حیرانی قوت اور پرشن والی قوت حیرانی قوت جو آپ کو دبو دبانے کے لیے ہاں۔ تو جتنا بتی ہے کو کو اور یعنی کچھ نہ کچھ دے کر رخصت فرما تھے بڑی محبت اصل کام کی چیز ہیں ہاں جی؟ فوجی کو ٹریننگ دیتے ہیں چھ مہینے چلو جی بندوق اٹھاؤ جی افسر کو ٹریننگ دیتے ہیں دو سال ڈان بھی بہت ہوتی ہے رگڑے بھی بہت ہوتے ہیں ہمارا جی صاحب کا بیٹا آیا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھا میں نے کہا کیسے ٹریننگ ہے جی انہوں نے کہا جی کیا ٹریننگ ہے جی وہاں ہمارا جو انسٹرکٹر ہے وہ بلا لیتے کہ فلاں کو بلاؤ کہ چلے جاتے ہیں اشار کے بعد دروازے پر کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں پوچھتے ہی نہیں بولتے ہی نہیں وہ کیا کر رہا ہے کھانا کھا رہا ہے پھر بچوں کے ساتھ کرم بورڈ کھیل رہا ہے پھر جو ہے وہ خبریں سن رہا ہے اور ایک گھنٹہ کھڑا کرنے کے بعد نکلتا ہے کہ اچھا آئے ہوئے ہو کیسا رہے سر حکم کہ سیڑھیوں سے لو کو نظر آپ سیریوس ہے لوک ہو یادو ڈس دیتے اثر بنا رہے ہیں انا کو توڑ رہے ہیں انا کو میں کل خبر آئی اخبار میں کہ باول پور اور احمد پور شرکیہ میں ڈی آئی جی اور اے آئی جی دونوں کو ڈرائیور نے شوٹ کر لوگوں بال پڑی ہوئی جی، جی، تو یہ جو میرٹ کے خلاف ریکروٹمنٹ کا طریقہ ہے نا سفارشی سفارشی بھرتی ڈاکٹر صاحب مینیا کا کیس بھرتی کیا ہوا اب مینیا کا کیس تو نہیں اور اور کیا ہوگا جس آدمی کو اتنا شور نہیں ہوا کہ اب میں آدمی قتل ہوگا میں پھانسی ہوں گا نوکری گئی ماں باپ نے جو کوئی روٹی دال کمانے کی جگہ پر بٹھایا تھا کتنی محنت میں نے کی تھی بےچاروں نے وہ بھی شادی کے پیچھے بال بچے ہیں تو لوگ بھیک مانگیں گے ہاں جی بیوی لوگوں کے برتن دھوئے گی برتن اور جو خواب پھرے گی نبرین صاحب بعض اوقات جو فوج کے انٹرویو میں افسروں کے بڑی ان کو گندی گندی باتیں کہتے ہیں جی، کیوں کہا کرتے ہیں مینیا کا کیسے سلوٹ کرنے کے لیے نا چلا تو مینیا میں کیسا ہو تو فوراً بڑک جائے گا گردن نہ ڈالنے میں کھڑا جائے گا پتہ چل جائے گا مینیا کا کیسے قابل نہیں ہے اور جو آدمی ان چیزوں کو کیوں کہ میدان جنگ میں تو بڑا بڑا آزما کھڑا ہونا تھا کبھی فوج والوں کے پاس جانا آنا ہو رہا تھا بڑے پروٹوکال ہوتے ہیں نا اٹھنا بیٹھنا سب چیزوں میں بڑی پابندیاں کرتے ہیں کہ درمیانی کرسی پر سینئر آدمی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا جب تک وہ ڈورا نہیں اٹھائے گا باقی نہیں اٹھائیں گے جب تک وہ نہیں اٹھے گا باقی نہیں اٹھیں گے جب تک وہ نہیں بیٹھے گا باقی نہیں بیٹھیں گے وہ چلے گا نہیں سب سے آگے نہیں چلیں گے تو ہمارے ساتھ جی کا بڑے تکلف ہے جی انگریزوں نے شروع کیا ہوا ہے یہ آپ کے ہاتھ بڑا خوشی تکلف مغلف نہیں ہوتا ہے جہاں بیٹھ کے تم نے کہا جی، فقیری اور چیز ہے فوج اور چیز ہے <laughs> یہاں یہ ساری باتیں ضروری ہیں یہ ہونا چاہیے جی میں نے کہا ہاں ہے تو ہمارے ہاں بھی ہے لیکن اس کی پابندی نہیں ہے لیکن یہ کو مشاق دیکھتے رہتے ہیں فیض شیخ میں اگر مولانا ذکری صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شیخ دھوپ میں بیٹھا ہوا ہو اور مرید آگے اگر سردیوں کے موسم میں دھوپ میں بیٹھ دھوپ سینکنے کے لیے اور مرید آ کے آگر کھڑا ہو گیا کوئی بات پوچھ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کوئی پیغام دے رہا ہے اور دھوپ اس نے روک دی تو اتنی اتنا جو معمولی دل پر اثر آیا اس کا بھی فیض کے خلل میں دخل ہے ہاں جی۔ اس کو بھی دخل ہے فیض میں تو لہذا وہ تو یعنی نگاہ کو دیکھ کر چلتے ہیں نور بلکہ دل میں بات آئے تو جن لوگوں کا رابطہ کبھی ہو جائے محسوس ہو جاتی ہے کہ یہ چاہتے ہیں دل میں ہی چاہ رہے ہیں تو خیر جی وہ کہا کہ یہ تو ضروری کیونکہ یہ تو سارا نظم و ضبط ہے اور ڈسپلن ہے جنگ کے میدان میں سارا تفریح اگر ہو تو اس پر تو نہیں ہو سکتا نہیں مار کے سر تو نہیں ہوتا خیر نکالی ہو لڑک کر نیچے آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ان کا بن جاؤ اسی کے لیے بلایا تھا نفس کو توڑنے کے لیے کہ نفس کو جب توڑے گا اور تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بھاگنے والے ہوتے ہیں بھاگ جاتے ہیں جو کام کے نہیں ہوتے ہیں بھاگ جاتے ہیں اور وہ ٹھہرنے والے ٹھہر جاتے ہیں تو پھر وہ ٹریننگ والے جو ہے سارے وہ اس کی اسسمنٹ کرتے کرتے ساری رپورٹ تیار کرتے ہیں اسی وقت وہ بتا دیتے ہیں یہ جب میل بنے گا یہ صرف جو ہے تو بریگیڈیئر پر ریٹائر ہوگا یہ سپرسیڈنٹ میجر بنے گا میجر سے آگے نہیں جائے گا بات کیا تھی اس سے پہلے سر ہاں قوت بہیمیا اور مولیا القیم صاحب کا کیسا سنا تھا وہ بڑا عجیب تھا لیکن آپ نے سنا ہے نا نہیں سنا تھا یاد نہیں آپ تو مولیا القیم صاحب جو بند کے حاضر تھے حضرت صاحب کے پاس آتے تھے تو آ کر بیٹھے بڑے مذاقی تھے ہاں جی ایسے لطیفہ گو آدمی تھا کہ تو حضرت مولانا صاحب نے بیان کیا نفس کو دبانا چاہیے تو پھر جب وہ آتے تو مولوی صاحب کہ مولوی صاحب کچھ باتیں سناؤ نا کیونکہ ایسے لطائف سناتے تھے اور مجلس کی شامت کرتے تھے لیکن وہ لطیفہ میں اس میں ان کی بڑی کام کی باتیں بھی سناتے تھے تو ان سے کہا کہ صاحب یہ مولوی صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے میں تو بیان کر لگوانا کچھ نے کہا کہ دبانا تو چاہیے پر اتنا بھی نہیں دبانا چاہیے کہ اگر کچھ بھی نہ رہے <laughs> دوبارہ دباؤ کی اس بات ہے <laughs> وجود نہ آدم <laughs> کہ نفس جو ہے نفس کو <laughs> اس لیے کہ خوشی بھی جو ہے نفس کی تربیت اور بھی یہ پوچھ پوچھ کر ایسا نہ ہو میں کچھ بھی نہ رہے بیچارے میں تو بعض ہمارے ساتھی کہا کرتے ہیں کہ جی تو اپنا جنت کو خاص کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جنت میں ہی رہو پار نہ کر جاؤ اس کو اتنا مجاہدہ نہ کرو کہ جنت کو پار ہی کر جاؤ کہ پار کرنے کے بعد تو جنت نہیں ہے نا ایک سرا ہے دوسرا سرا ہے دوسرے سرے کو پار کر کے تو آگے تو جنت نہیں ہے نا جنت درمیان میں تو اس لیے یعنی اچھا یہ جی، رات کو کینٹین والا کو کسی نے کہا تھا نفیس صاحب کیا کرائے تھے ناشتے کے بارے میں یہ تو آپ کا حال ہے جی، ایسے مانیٹر ہے جی۔ میرا خیال تھا کہ یہ پرانا مانیٹر ہے اس کو خیال ہوگا یہ جا کر کہے گا تبھی جا کر کو کیا کراؤ جی جلدی جی سارے جو ہے تو دکھے کر جو ہے پھر کہیں گے کہ ہاں؟ سے <laughs> مریض ہوگا نا والا ذکر کا باز کرا بے کرو بابا کی باہر میں تو اس کے گا نفس کے بھی اپنے اصول ہیں تو خیر یہ ہوا ہے تو ایک دفعہ اس کو ہم نے ہمارا ایک ساتھی تو ان کے والد صاحب کی وفات ہوئی بولی اسکول صاحب کے ساتھ رہا ہوں کھڑا کیا یہ میت پر جو تقریر کرتے نا دفن کے بعد تقریر کرنے کے لیے کھڑا کیا تو میں نے کہا یا اللہ بولی اسقیوم صاحب کو کھڑا کیا ہے جنازے پر لوگوں کا سایہ تو اچھا نہیں ہوگا یہاں تو کم از کم سجدہ بات کرنی چاہیے تو کھڑے بڑے سنجیدہ تھے جی وہ بیان کر رہے تھے جی بڑے لوگ بھی سنجیدہ تھے جی تو کہہ رہے تھے کہ ایک بوڑھے آدمی تھے وہ بڑے ان کی اولاد بڑی دار تھی اور وہ بڑے بیمار ہو گئے پھر ان کو اندازہ ہو کہ ہمارے والد صاحب بچ نہیں سکتے ہیں تو ان سے پوچھتے کہ آپ کے کوئی ارمان ہو تو ہم پورا کریں کوئی ارمان ہو تو ہم پورا کریں آگے جی۔ تو ہم نے وہ بیٹوں سے کہا بیٹوں نے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہو کوئی چاہت ہو تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش پورا کرنے سے میری شادی کرو <laughs> یا کھڑے اب اب ہنسے تو ہنس نہیں سکتا آدمی جانا دفن کیے ہوئے بیٹھے اس کے کھڑے ہیں سامنے جی اور نہ ہنسے تو کیا کرے آدمی جی ابھی قیوب صاحب کو کھڑا کیا تھا آپ دیکھو اللہ ان کی مفرت فرمائے وفات پا گئی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ نہیں بات ایسی نہیں ہے باپ نے کہا کہ جناب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جب دنیا سے گزرے پردہ فرمایا آپ نے تو آپ کے پیچھے جو تھیں آپ کے ازواج متحرات رہ گئیں تو میں نے زندگی میں کوئی سنت جو ہے اس کو پورا کرنے میں کوتا ہی نہیں کی ہے تو ابھی مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک سنت جو ہے وہ میری پوری نہیں ہوگی تو اس کو پورا کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں خیال کا مودی صاحب نے تو بات اس نے کام کے اندر سے کی یعنی تاکہ میں کبھی جو ہے سنت کے پورا کرنے میں مجھ سے کوتاہی نہیں ہوئی ہر سنت میں پورا کرتا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کہ آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت جو تھے آپ کے متحرات رہ گئی تھی میرے پیچھے کوئی خیر تھوڑا تھا چلو واسطے نہیں ہے ہنسنے کی بات نہیں ہے کام کی بات اس نے بیچ میں کر لیجیے تو خیر یہ کی چار چاہتے ہیں بیان کون سے بیان ہے ندیم صاحب چار چاٹ ہیں کون سی بہن نہیں تو پوزیشن ہولڈر ہے اکنامکس میں اور جی اس سے پہلے بیان کس نے یاد کیا زر زم زمین زر زم زمین تین اس نے یاد کیے ہوئے ہیں ہاں جی تو آج کے بیان میں دوسری چار دوسری کچھ نہیں بتائیے فکر حسین صاحب بتائے جی کھانے پینے کی خواہش اس کی مزہ چسکانا اور جی جی آرام سستی کیا جو جی۔ ہے جی، کون سی جی شادی جی سیکس اور جو جی، ہے جا بڑا بننے کی خواہش آج ان چار بار بات ہوئی چاہیے ان کو بھی اگر کہنا زردن زمین تو وہ بھی ان میں آتی ہیں دوسرے دوسری کلاسفکیشن سوچتا ہوتا ہے ہمارے یعنی میڈیکل والے سجال صاحب بیٹھے ہوئے کہ فلانی کتاب کی کلاسفکیشن کے مطابق کیسے ہے اور دوسری کلاسفکیشن کے مطابق کیسے ہے تو دوسری چار اس کے مزے ہیں یہ چاہتے آپ کچھ کریں ولی بنے آپ جنت میں جائیں کچھ بھی کریں ہمارے مزے پورے ہمارا مطلب ان سے اس لیے کہتے ہیں کہ نفس جو ہے یہ چھوٹا دشمن ہے نفس جو ہے یہ چھوٹا دشمن ہے انسان کا اور بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے اور یہ یعنی ہاں یہ سب کہتا ہے میرے مزے پورے کرو باقی اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن مزہ جو ہے اس کے پورا کرنے کے لیے جب آدمی اللہ کے حکم کو توڑتا ہے تو تباہی ہوتی ہے وقتی مزے کے لیے اب بھی راحت کو آدمی ضائع کر ہے کی ایسی مثال ہے یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو کہتا ہے اگر میرے ماں باپ مجھ پر احسان کریں تو مجھے کھیل کود کے میدان سے نہ بلایا کرے کپڑے گندے میلے ہوئے کھانا بھوکا ہے کھیل رہا ہوں اور ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اس کو سارا دن کھیلنے دیا جائے تو پندرہ بیس سال کے بعد پھر ایک ٹٹو پھر رہا ہوگا ایک نکھٹو ٹٹو پھر رہا ہوگا ابھی اس کے مزہ سے اس کو نکالا جائے اور تکلیف میں ڈالا جائے پڑھائی کی تکلیف میں ڈالا جائے تو اس کا ابدی راحت اس کو مل جائے گی وقتی مزہ چھوٹ جائے گا لیکن ابدی راحت اس کو ملے گی اور آپ تو اس پر خفا ہو رہا ہے میدان سے نکالنے پر خفا ہو رہا ہے پندرہ بیس سال بعد جب اس کو شعور ملے گا تو پھر یہ خوش ہوگا دعائیں دے گا کہ شکر ہے کہ مجھے میدان سے پکڑ پکڑ کر لاتے تھے ہاں جی؟ پھر جو ہے تو یہ خوش ہوگا اب نہیں سمجھ سکتا اب شوگر کے مریض کو چینی کھانا تو بڑا مزہ آتا ہے نا ڈاکٹر کہتے ہیں نہ کھاؤ وقتی مزہ ہے لیکن دائمی تکلیف ہے اور شوگر کا مریض جو ہے نا یہ کوشش کیا کرتا ہے گھر سے باہر جائے گی کھانے والے کے لیے تاکہ پرہیز توڑے ہیں ہمارے ایک مہمان آئے بڑی دن تھا تو اور ایسا میں نے کہا کہ گرمیاں تھیں میں نے کہا بیٹھا شربت کے تو پھر بیٹھ گئے شربت اپنا نام لیے بیٹھ گیا مجھے پتا شور کا مریض ہے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا اس نے کہا چھوڑو جی <laughs> میں دیکھا کو بیٹھ کے کہتے گھر پہ تو دیتے نہیں چلو آج تو مل جائے <laughs> تو مزہ تو یقیناً لیکن مزہ وقت ہی ہاں جی۔ اور تکلیف اب دی اس پر زیادہ وقت تکلیف کہ بلکہ نہایا تھا دنیا اور آخرت و خیر ہوں آپ کا زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی اور باقی رہنے والی تو ایسے ہی تو انسانوں کا تجربہ ہے نا جس پر عمل کر کے فائدہ لیتا ہے اور ایک پیغمبروں کا تجربہ ہوتا ہے انبیاء علیہ مسئلہ السلام کا تجربہ ہوتا ہے اور وہ یہ تجربہ ہوتا ہے کہ جب آج اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے نفس کی اصلاح کرتا ہے اس کی خواہشوں سے نکلتا ہے اس کے مزوں کو چھوڑتا ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے اس پر پھر کیا ملتا ہے یہ ان کا تجربہ ہوتا ہے اور وہ دلوا کر چھوڑتے ہیں ہاں جی؟ دلوا کر چھوڑتے ہیں اس لیے دین کا نتیجہ بھوک پیاس فاقے تندرستیاں نفس بنائے طور سے ٹیڑھا ہے الٹا ہے یہ اپنی طرف کھینچتے آدمی کو اس کو پابند کرنا ہوتا ہے کل جو ہے رسم صاحب کہہ رہے تھے جہاں ذکر کرتے ہیں جو اکٹھے اس میں بڑا لطف آتا ہے اکلے اکلے کرتے ہیں نہیں آتا ہے ہاں جی؟ تو گاؤں میں جو ہے نا جب گاؤں میں ہوتے تھے نا تو آدمی اپنا بیل جو ہے یہ گانے کے لیے دینے دیتے بڑے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے گانے کے لیے بیل نہیں دیتے نا وہ بل طرف کی ہے اپنے مجبوری پہ دیتے ہیں کہ اب کیا کریں اب تو ہو رہو کہ اس زمانے میں اگر ہم نہیں دیں گے پھر ہمارا کون کام کرے گا تو بابر مجبوری دیتے تھے لیکن کوشش کرتے تھے کہ گانے کے لیے بیل کو زیادہ نہ دیا جائے کیونکہ جو گانے کے مزے لے لے پھر وہ حل نہیں چلاتے اس میں تو کیا اس اللہ کودنا ہے ادھر دوڑنا ہے ادھر دوڑنا ہے کام تو اس میں کچھ ہے بوجھ تو نہیں ہوتا نہیں تو ایک ہمارے یہاں یہ خالصہ گاؤں کے گاؤں ہے نا ان کو اسپیکنگ گاؤں ہیں پشاور کے کوئی سوکھ لی پنجیش تھی سمجھ خارسے سوکھ لی چالیس چالیس کے قریب گاؤں ہیں ان کو بولتے ہیں تو وہ بیچ رہا تھا خالصے والا ایک آدمی بیل بیچ رہا تھا تو اور وہ اس کو کہہ رہا بھائی بیچتے اس خصوصی سے بیان کرنی ہوتی ہے دلال کو تو کہہ رہا تھا کہ آل ذرا مارے آل ذرا مارے پر وہ بل دبدی رہے جب کوئی بولتے تو بچنے کا الفاظ لاتے کہ اور شہر کہ وہ بند بمبیر ہے چھال چلانے میں ذرا کمزور ہے لیکن جا رہے ہیں بڑا ماہر ہے تو آگے خریدنے والا بھی کوئی ماہر نہیں تھا کہ اس کو پتا چلتا کہ بیل تو وہ ہوتا ہے جو ہل چلا سکے وہ بل تو ہر کوئی کر سکتا ہے وہ بڑا بڑا بیٹا گھر میں بڑا ہنگامے کرتا تھا نا تو میں نے کہا کہ دادا سو کو بند کی کیا کرتا ہے تو وہی چھوٹی بچی نے جو سنا تو وہ سب وہ بل تو نہیں سیکھ دو بل سیکھا اس تو کہہ رہی کہ مجھے بڑا جو ہے بھائی پسند نہیں ہے میں نے کہا کیوں میرا دا دو بل کہی بولے تو صاحب کا لطیفہ یاد آ گیا تو جب کافی یاد آ گیا کہ لطیف صاحب چوری ضرور پھرتی پھرتی ہماری مجلس سے گزری گئی کہ کیا وہ کہہ رہے تھے میں جو دیوبند میں پڑھتا تھا تو مجھے استاد صاحب نے میرا نام ہولڑ رکھا ہوا تھا ہولڑ ہاں ہولڑ کہتے بس نقید کو اردو کا لفظ لفظ ہے استاد صاحب نے کہتے ہیں تو کہتے ہیں ایک دن سے ہوا کہ باہر بڑا شور ہنگامہ ہو رہا ہے محلے میں تو صاحب صاحب کے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ ہولڑ میں نے کہا جی کہ باہر جا کر دیکھو کیا ہولڑ ہو رہا ہے تو میں نے کہا اچھا اور لڑکا یہ مانا ہے کہ اس کے بعد استاد صاحب کے علاوہ کسی نے جب ہر مجھے کہا نا میں پھر دیکھوں گا اس کے ساتھ تو خیر ورز یہ کرنی تھی کہ وہ جو ہے گانے والا کام یہ تو ہر بیل کر سکتا ہے ہر شہ یعنی؟ تیز نہیں تو نہیں ہے نا کہتے کے متعلق نہیں کہ اس کے متعلق کہ اگر کل وہ میں غیان بنو کل لوگوں نے بنو ہاں۔ اس کا کیا پانا ہے جی؟ چلو گوبل یہ اگر ہمیشہ غوبل ہوتا تو یہ جانور اگر کٹائی لیکن اس میں پیچھے وہ زور تو نہیں ہوتا نہ اس کا مانا دوسرا نہ اس کو اس کا مانا نہیں آتا نا جی۔ وہ بار دوسری ہے لیکن مانا اس کو نہیں آتا ہے جی۔ مطلب ہے کہ پھر حل چلانے والا بیل نہ ملتا ہمیشہ اگر وہ کرتا جائے نا پھر حل پر وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا بیا وہ یا نہ بنا ہل چلانے والا نہ ہوتا <laughs> ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میں نے یہاں ایک خریدی اپنی گائیوں کے لیے جوار خریدی تو اس کو لانے کے لیے ضرورت تھی تو میں نے کہا یونیورسٹی والوں کا یہ ریڑا کھڑا ہوتا ہے خام فضول کھڑا ہوتا ہے ان کا بھینسا بھی فضل آباد میں کرتے ہیں کام کرتے ہیں یہاں بھینسے سے کام پشاور پچھوڑے بڑا کام کرتے ہیں تو میں نے کہا ہے سے کہ یہ آپ کا پیسہ لے جائیں گے جی ہمارے وہاں پر وہ پڑے ہوئے ہاں۔ یہ جوار پڑی وہ لے کر آ جائے تو نے کہا چلو جی اب ہمارے طرح مولوی جو ہے نا یہ بھی اپنے یہ ٹیکس وصول کرتے رہتے ہیں کا ٹیکس وصول کرتے رہتے ہیں ہم نے کہا چلو جی اس آدمی کو بھیجا میرے ساتھ کے اور اس نے جا کر اس پر ڈالا جی اب سارے اس نے گردا پار کیا جی اس کو لا کر باندھا جی اور باندھنے کا اس نے جو کھینچا نا ہے کھینچا اس نے سر ایسے کی اور نکال لیا باہر یار پھر باندھا پھر نکال جو اس کو باندھا نکال دیا یار نا مجھ پر کیا مصیبت آئی تھی کہ ان سے پیسہ مانگا تھا اگر آپ وہاں سے لاتے مزدور لاتے تو جلدی ہمارا کام ہو جاتا تو وہ جو اس کے چلانے والا تھا مزدوروں سے میں نے کہا کہ کیا بات ہے آپ کے پیسے کو کیا بات ہے اس نے کہا جی داد دمگیر دے دمگیر <laughs> میں نے دماغیر کا کیا مطلب ہے تو میں نے کہا دماغیر کا اس نے کہا اس نے کافی ایسا کام نہیں کیا ہوا تو لہذا کام کرنے کا اس کو دل نہیں چاہتا <laughs> کام کرنے کا اس کا دل نہیں چاہتا ہے ہاں جی۔ اور لہذا یہ جو ہے یعنی ہو واقعی ہاں جی۔ وہ اکوڑا کھڑے دارالعلوم میں تبلیغ والے گئے اور شیخ العزیز مولانا فرید صاحب سے کہہ رہے تھے کہ اپنے طلبا کو ہمارے ساتھ بیچو کہا میں نہیں بیچتا ہوں آپ کے ساتھ نے کہا کہ تمہاری مثال غبل کی ہے اور ہماری مثال حل کی ہے جو تمہارے ساتھ عادی ہو جاتا ہے نا تو یہاں کام نہیں کرتے میں نہیں بیچتا ہوں تمہارے ساتھ تو خیر یہ اب عرض میں یہ کرنی تھی آخری بات یہ آپ سے کرنی ہے پھر ان اللہ ذکر کرتے ہیں کہ نفس کو تربیت پر لانے میں تو ذرا بائی تکلیف کرو تکلیف کرنی پڑے اس پر ذرا پتھر رکھنا پڑے ہاں۔ کہ آدمی کے پہلے دن سے ذکر ہے مزہ آ جائے یہ نہیں ہوگا تکلیف ہو پہلے دن اگر بار مروز پر نظر پڑے آپ کو جھکاتے ہوئے آسانی نہیں ہوگی دل پر آرا چلے گا نس کہے گا پھر دیکھو پھر دیکھو پھر دیکھو اور کی چاہت کو کچھ لیں گے وہ عرصے کے بعد پھر یوں ہوگا کہ دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں ایک دل ربا ہے دل میں وہ سے کم نہیں تالک مالا کا دل ربا جو باطن میں آئے تو پھر اس کی طرف نیا نگاہ ہوگی کہ نظر کا تو مزہ چسکا ہو جائے گا لیکن یہ دولت چلی جائے گی اور واقعی اس کا چسکا پھر جو ہے وہ دنیا کی چیزوں کے رنگ و سے جاتا ہے اس کا مزہ جو ہے رنگ و سے جاتا ہے اس کے لیے تو جم کر کرنا پڑے گا کام کرنا پڑے گا کریں گے کریں گے یہ بارہ تصبیات ہماری ہے نا یہ بارہ تصبیات تصویر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کرنے کو کہا کس کے طریقے میں بارہ تصبیات کے بغیر آدمی کو چھوڑتے نہیں تو میں نے ایک سال جم کر کی یہاں تک سفر میں تبلیغ میں چلوں میں پہلوں میں سب مجھ سے نہیں چھوٹی اللہ کا احسان نہ توفیق دے دی لیکن واپس آیا تو یہاں ضعف قلب کا مریض ہو گیا مجھے پتا نہیں چلا کہ چھوٹی تھی تو میں نے کر ایک اور دوسری طرف لگائی ہم تو آتی لوگ سر پر بل اٹھا کر چڑھنا کیے ہے اور کھودنے وودنے کے کام یہ کیے ہوئے تو میں جو دو سر پہ لگائی بس ڈنگ نہ رہا پتہ نہیں یہ ذوق قلب جو ہے تو اس کو ڈاکٹر صاحبان کیا کہیں گے اس ہاں جی؟ میں کہتے ہیں اور یہ حکیموں نے اس پر بات کی ہوئی بعض باتیں ہمارے جو تصور کے رخ کے جو بیماریاں آتی ہیں نا ذکر اسکار میں ان کو یہ زیادہ نہیں سمجھتے ڈاکٹری کے رخ میں دماغ کی خشکی ہو جانا اور ذوق قلب ہو جانا یہ ابھی کچھ ایسا میں نے اپنے تکلیف آنے اور ساتھیوں کو تکلیف ہونے سے کچھ دوائیاں معلوم کی ہیں ورنہ ان تکلیفوں کا علاج نہیں تھا ہمارے یہاں یہ انگزائٹی ٹینشن اور ڈپریشن کے سائڈ پر لیتے ہیں ہاں۔ اس میں سے ہے کچھ اس کا آنسر ہوتا ہے انگزائٹی جی۔ کا آنسر اس میں ہوتا ہے جی۔ ہاں جی۔ تو خیر ہو اس طرح ہوا کہ میں گیا میں نرسے میں مولانا صاحب سے میں نے کہا نے کہا آپ کو تو ہو گئی نہیں آپ کو تکلیف ہو گئی اب آپ یہ نہ کریں چھوڑیں پوچھ سکتا چھوڑا پھر پھر شروع کیا پھر ہوا جی پھر چھوڑا پھر صحت ہوئی اور پھر جو ہے تو مجھے تجربہ ہوا کہ یہ آج کل جو ہے تو اتنے انسان کمزور ہو گئے ہیں کیا ان کی برداشت نہیں بارہ تصویرات کی برداشت انسانوں میں نہیں تھی باشان دا یو خبر آئے وہی باندھ ہاں۔ میں ہاں۔ یعنی ذوق انسانوں میں تو اس لیے ہم جو کراتے ہیں تو پھر تین پھر چار پھر پانچ کرتے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں کرتے کرتے کرتے پھر آدمی پانچ چھ مہینوں میں آ جاتا ہے اس میں دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی تکلیف ہوتا پھر کیونکہ اللہ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے سر بارہ تصویرات کی ضرورت نہیں ہے اور بھی طریقے ہیں اور انسان جیسے انسان کی صحت بدن ہوگی ایسا ہی اللہ کا اس کے لیے حکم ہوگا نہیں کرنا تو پڑے گا یہ کوئی نہ کوئی جان پر بنے گی تب روح کو فائدہ ہوگا ہاں جی۔ سارا دن مزدور کھڑا ہوتا ہمارے اوپر مزدور کام کر رہے ہیں نا کسی کو کہو کہ چھ آٹھ گھنٹے دھوپ میں کھڑا کریں گے تمہیں تو ایک گھنٹے بعد ہوش ہو کر گر جائے گا میں کہیں کہ دیں گے آپ کو ستر روپے اور سات گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ بس تو سات گھنٹے جب دھوپ کھاتا ہے آدمی تو تب جا کر ستر روپئے ملتے ہیں تو بدن جب گھٹتا ہے گلتا ہے بدن کو تکلیف ہوتی ہے تو تب جا کر ہے نہیں یعنی آدمی کو پھر فائدہ ہوتا ہے تو ایسے اس میں کچھ تو بدن کو تکلیف ہوگی پابندی کرنا پڑے گی تو بائے ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیروں سے معذور دل کے مریض دمے کے مریض شوگر کے مریض ہاں جی؟ اور اتنا احساس مزاج کہتے ہیں سگریٹ پی آدمی وہاں سے داخل ہوتا ہے مجھے یہاں تکلیف شروع ہاں، ہاں۔ اتنی نفاست طبیعت سگریٹ کی بو وہاں سے آتی ہے اور طبیعت خراب ہونا شروع جاتی اتنی نفاست آ اور اتنی معذوری لیکن مجال یہ کہ ان کا اٹھنا تین بجے کا ڈھائی بجے ہم ہمت ہی نہیں بالکل نہیں رہے مجال کیا ہے ہمت کرنی پڑے گی ہمت کر کے یہ سچ بات ہے اس میں ملک صاحب کہہ رہے تھے ہر سب بابا کی ہیں جی مختلف کروں بابا کی تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں یعنی دیکھنا کہ ایک پیراگراف میں بولوں کہ آدمی صدر کے ارباب روڈ پر زبیر صاحب صدر میں ارباب روڈ پر ایک ناولٹی اسٹور کھول دے اور دو سال کام کرے تو اس کے پاس نہیں پہ گھڑی ہوگی بعد میں اس کا بنگلہ ہوگا آٹھ اس کے نوکر ہوں گے ہاں جب جی۔ کہ تو ہر سال ایک دفعہ عمرہ کرے گا تو حاج کرے گی کتنے وقت لگا اس پر آدھا منٹ آدھا منٹ تو سواب سارا یہ آدھا منٹ اس کو وجود میں لانے کے لیے پہلے دس دس دن جو ہے ایک مہینے جا کر پھرے گا ایک جگہ دوسری جگہ دکان کون سی خالی ہے کیسے خالی ہے کون سی شامت ہو جائے گی پسینے نکل نکل کے پھر اس کو آباد کرے گا اس میں سامان رکھے گا آپس میں بیٹھے گا پھر آنے والا آدمی غصہ کرے گا یہ نرمی کرے گا پھر ہاں جی وہ بیچنے کی بات کرے گا پاس والا دکاندار جو ہے بھیجے گا ایسے گاہکوں کو کہ اس کو بےزت کرو ہاں جی اور لڑائی کراؤ تاکہ سے اٹھے بھاگے ہماری دکان پر کیا مصیبت بنا دی ہاں جی؟ نے دکان کی گاؤں میں تو اس نے جی مقابلے والا جو آدمی تھا اس نے کسی سے جگہ جا کر اس کے ختم ہونے کی ترتیب نہیں سیکھی تو اس نے کہا کہ اس کے دروازے پر تالے پر سب جگہ پر پیشاب کیا کرو گا سب اس کا کیا اثر تھا میں نے تم نمازی آدمی ہو اور تمہارے ساتھ تمہارا مسئلہ رحمت کے فرشتوں کے ساتھ چلنے کے حالات ہوتے ہیں ایک آدمی کا ملائکہ اور ارواح صالحہ سے ترتیب چلتی ہے نا میں جہاں پیشاب ہوتا ہے وہاں ملائکہ رحمت نہیں آتے ہیں تو اس لیے جو جادو اس نے کرنا تھا تو وہ اس کا توڑ ایسا ہوتا ہے کہ ملائکہ رحمت وہاں نہ ہو موجود نہ ہو تو اچھا، تو اس لیے صفائی ستھرائی جو ہم کہتے ہیں وہ علاوہ یہ کہ آپ ہم تو دنیا دار لوگ اس طرح نا کہ مہمان آئیں گے تو کیا کہیں گے یعنی بعض حالانکہ وہ جو ہے وہ تو رحمت اور راحت کا ذریعہ بننے والی چیز ہوتی ہے اس لیے کرتے ہیں جی۔ بات کیا ہاں یہ آدھے منٹ میں تھا موجود بنانے کے لیے تو سب ہم کہیں چار باتیں ہیں باتم بظاہر سے خالی ہو جائے گندگیوں سے فضائل سے ہزار کیسے کہتے کفر شر بدت کیبر حسد کینا لالچ ریا رضا فضائل کیا ہیں جی توحید تبکل ہمدردی خیرخائی ہاں جی یہ فضائل جی؟ ہاں جی، یہ قلب میں آ جائیں اور دائمی دھیان اللہ کا اثر ہو جائے کثرت ذکر سے اور ظاہری شریف پر آدمی پکا ہو جائے بچے چار بات ہیں لیکن وجود میں لانے کے لیے محنت ہے جزیات ہیں ایک ایک جزیا پر کوشش کرنی ہے ہمارے ڈل ماسٹر صاحب جو ہے اس کو پچاس سال کی عمر میں بلایا انہوں نے یہ جمناسٹک سکھانے کے لیے تو کافی دنوں کے بعد دو مہینے کے بعد واپس آیا تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ چالیس دن تو میں دوڑاتے رہے جی ہاں۔ چالیس دن صرف دوڑایا ہے کہ وہ کیوں جی تو اس لیے تاکہ جو اور پٹھے نرم ہو جائے اچھا چالیس دن صرف دوڑایا ہے تو ایسے ہی نفس کی تربیت ایک دو دن کی بات نہیں ہے ایک آدھ گیان سننے کی بات نہیں ہے یہ تو بار بار جائیں گے آئیں گے جائیں گے اب آپ اور ہم سب مل کر کوشش کریں گے ہاں جی اور ہم بھی باتیں ہی کر رہے ہیں جی تربیت تو ہم نے بھی لینی ہے اور اسی لیے باتیں کرتے ہیں کہ اس مضمون کی طرف دھیان ہو ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں ٹھیک ہے تو سب کو کرنا پڑتا ہے تو سب ہم دو درجے آتے ہیں ایک کو ایک ہوتا ہے کیفیات کا دور اور پھر ایک ہوتا ہے مجاہد احسانیہ کا دور جب آدمی بیت اور ذکر کا شروع کرتا ہے اس پر کیفیات آتی ہیں روتا دھوتا ہے چیختا ہے ایسا مزہ آتا ہے کہ جان دے دے ذکر پر عورتیں ساری مال دولت بڑائی اور سب چیز ختم ہو جاتی ہے کسی کی چاہت نہیں رہتی شروع میں جب آدمی چلتا ہے اور پھر مجھے سر یہ ایک نشہ ہوتا ہے اترتا ہے سر اتر جاتا ہے اترنے کے بعد پھر وہ کباب بیدار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو ہے یعنی وہ کہتے ہیں صوفی پر مجاہدہ ثانیہ شروع ہوتا ہے مجاہدہ اولا تو تھا ذکر کی پابندی نماز کی پابندی تقریر کی پابندی یعنی تاجر کی پابندی وہ تو ہو گیا اس کا مجھے احسانیت ہوتا ہے کہ اس سب کے ہوتے ہوئے پھر نفس جو ہے وہ اپنے اپنے حال پر آ جاتا ہے میں ایک سالمی رحمۃ اللہ علیہ کے مریض تھے بڑے عالم نے لکھتے تھے خط کے بڑا مزہ آتا ہے ذکر میں بس دنیا عورتیں بال توڑ سب دل سے نکل کے آئے کسی چیز کی طلب نہیں رہی اور ذکر کرتے بجلیاں دوڑ رہی ہیں اندر اور یہ وہ کرتے کرتے کرتے کرتے پھر ایک دم نے کہا کھا صاحب ہم پر تو بڑی مصیبت ہو گئی سب ختم ہو گیا اور بالکل وہ ایسے عورتیں دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے ایسے ہی ساری باتیں ہو تو نے اس کے بعد ان کو لکھا خط لکھا کہ آپ کو اللہ پر تو اللہ آپ کو ہم خلافت دیتے ہیں سلسلے کی بڑا حیران ہو کہ یا اللہ جب ہم کامل تھے تو اس وقت تو وہ پوچھتے ہی نہیں تھے اور جب سب کچھ ختم ہو گیا تو کہتے ہیں خلافت دیتے ہیں آپ آپ جگہ پر آ گئے ہیں آپ اللہ کو حکم سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کریں گے مزے کے لیے نہیں کریں گے کو اکبر خدا بھی نہیں آیا ہے تو اس نے کہا کہ ذکر کرو مزہ کہتا ذکر کرتا ہوں بڑا رونا دھونا ہوتا ہے دوسرا ذکر کرتا ہوں مزہ نہیں ذکر کے مزہ کے لیے نہیں کرتے ذکر کرا تو خود مقصد ہے ذکر کرنا ضروری ہے مزہ ضروری نہیں ہے ہاں جی، ذکر ہو تو خود مقصد ہے ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے باقی جو ہے یعنی وہ مزہ نہ آئے تو یہ یعنی اصلاح کہتے ہیں کہ چاہت تو ہو چاہت ہو چاہت ختم ہونا ضروری نہیں اصلاح کے لیے ہاں جی؟ کیا کہے کہ ہم اصلاح ہماری تب ہوگی جب عورتوں کا جذبہ ہی ختم ہو جائے یہ نہیں ہوگا ہو بھی سکتا ہے ہونا ضروری نہیں ہوگا بھی نہیں ہاں صرف یہ کہ آپ اس اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے اس سے بچیں گے یہ اصلاح ہے بس اب مال کی چاہت ہی نہ ہو یہ نہیں ہو اس لیے قرآن پاک کی آیت میں اللہ نے کہا ہے جن میں نے پڑھی تھی آیت قرآن خان آبا حکم اپنا حکم حکومت حکم معاشرت حکم بالوں سے آپ کا سادہ احب علیکم من اللہ سے زیادہ محبوب کیا یہ مال و رشتے داریاں ساری چیزیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو حضرت توانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل میں لکھتے ہیں یعنی مطلب محبت ان سے بھی ہوگی آسان ہے مسئلہ نہیں آپ بڑے ڈرتے ہیں کیا دنیا دار مال کی محبت ہے جی ہو محبت ہوگی ان سے بھی ہاں جی۔ لیکن جس وقت اللہ کی محبت کو اس محبت کا جب مقابلہ آ جائے گا تو آدمی اللہ کی محبت کو لے کر اس کو چھوڑ دے گا یہ اصلاح کر اور باقی کو ایسا ہو جائے کہ وہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے دو سو گھر تھے اتنے پہ جائیداد تھی کہ مظاہرین کے دو سو گھر تھے اس کو چھوڑ کر آئے تو بعد میں آدمی اس نے حضرت صاحب آپ پیش ہو جائیں وہاں صرف اور صرف آپ کی عزیز لگ جائے مختار نامہ میں دے تو ہمیں جائیداد ہیں انہوں نے کہا میں نہیں آتا تو یہ الگ الگ لوگ ہوتے ہیں ہاں، ایسی بات کرنے میں زبیر صاحب کو جنرل عبدین صاحب کو نہیں کہتے ہیں دائی میں حضوری والی جب میں بات بیان کی جنت کی جی، میں حضوری والی صاحب کہا کرتے ہیں صبح شام بھی تو ہوگی نا مطلب صبح شام کے لیے تیار ہوں ہفتے میں جو ہوتی ہے اس کے لیے تیار ہوں اور صبح شام کے لیے اس کے لیے تیار ہوئی تو جو کہتا ہے کہ بالکل عورتیں وغیرہ سب جگہ نکل جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور میں حضوری یہ تو کچھ جی۔ کسی کو ملتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ تھوڑا ذکر کریں گے جاری ذکر ہمارا یہ جاری ذکر اکیلے میں بھی سنت ہے کرنا اور مل کر کرنا سنت یعنی کہ عبداللہ اللہ بجادین رضی اللہ تو مزدور کے نمبر اور اجلا شریف کے درمیان زور زور سے ذکر کر رہے تھے حدیث شریف کا اور فاروق اللہ نے کہا یہ ریاکار ہے تو نے فرمایا نہیں یہ اواہین میں کہا اللہ کی طرف رجوع کرنے والا نہیں اور صاحب اکرام کا جمع کیا فرمایا کواڑ بند کریں دروازے بنا ہاں۔ ہاتھ کھڑا کر ہیں تو نہیں ہے ہاتھ کھڑا کر سب کو الا تو تمہیں بشارت ہو تمہاری مقصد ہو تو یہ سے کرے آتے ہیں ان باتوں کا اس لیے کیا کرتے ہیں کہ دل میں تسلی ہو کہ انشاءاللہ شاء اللہ یہ بچت نہیں شریعت نہیں ہے بدت نہیں آنی ایسے وقت میں کرے آج مثلا شاہ صبح کی نماز ہو رہی ہے یا لوگ سنتے پڑھ رہے ہیں مغرب کے ہم بیٹھ جائیں لا اللہ اور لوگوں کو پریشان کریں تو یہ تو نہیں سو بار لا الہ الا اللہ جی۔ لا کے ساتھ دھیان سے کرنا ہے کہ لا الہ یہ قلب ہے جہاں آدمی کا یہ بائیں کے کی سے دو انگور نیچے کو ہے اور تھوڑا سا بائیں کو ہے اس جگہ پر مقام قلب ہے جب ذکر بیدار ہوتا ہے تو اس جگہ محسوس ہوتا ہے ہاں۔ لا الہ کے طرف دھیان کرنے لیے اس قلب سے لا الہ گنجی نکلی اور پیچھے گر گئی اور اللہ کے وقت دھیان کرنے کے وہاں چوٹ لگی اسے ضرورت لگی اور اللہ کا تعالیٰ کے اندر داخل تو اس نقطے کا آدمی معلوم ہے بایاں پستان کی نوک اور سے دو انگل نیچے اور بائیں طرف تھوڑا سا یہ ڈاکٹر صاحب کچھ ایسا کرنے کے بعد ٹکا ٹک کی آواز آتی ہے اس جگہ اور میں سوچتا کہ یاد لگے کیا چیز ہے اندازہ لگا کہ فنڈ کا سسٹم میں وائبریشن کرتی ہے ہاں۔ تو اس کی وہ پریکٹیکلچر کے مریضوں کو جی ذکر نہیں کر سکتے جو آدمی بھی دل بیماریوں کے لیے علاج لے رہا ہو دماغ کی بیماریوں کا علاج لے رہا ہو اور جس کا مید بلسر ہو تو ان کو نہیں کرواتے ہیں جاری ساتھ ایسے ایسے کیا کہیں ڈھائی گھنٹے کھانا کھانے کے بعد بہترین وقت صبح کے نماز سے پہلے یا بعد میں پیٹ خالی اور رمضان رفتار سے پہلے اور یہ نہ ڈھائی گھنٹہ کھانا کھانے کے بعد اور آدھا گھنٹہ پانی پینے کے بعد جس سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی نہ پیو ورنہ پھر پیدا پر جاتا ہے ٹھیک ہے نا بیٹھنا ہوتا ہے کمر سیدھی کر ایسے ہو کر نہیں بیٹھنا پر بو جاتا ہے کمر سیدھی کر کے بیٹھنا ہوتا ہے ہاں جی۔ روزانہ اگر بیٹھا مزید اچھا ہے اور مختلف طریقے اس کے لکھے ہیں یعنی جیسے کمر سیدھی کر کے بیٹھے تو اتنے ہی کافی ہوتا ہے پھر تکلیف نہیں ہوتی ٹھیک ہے بڑے ہوئے پیٹ پر نہیں کرنا ہوتا ہے پانی کیوں نہیں کرنا ہوتا ہے ورنہ آدمی کو سخت درد ہونے کا اور بعض کا ساتھی میں درد ہوا ہے تو میں نے پوچھا تم نے بتایا کھانا کھائے تھے پانی پیے سو بار لا الہ الا اللہ اس کا یہ دھیان سو بار الا اللہ اس کا یہ دھیان ہے کہ اللہ حاضر ہے اللہ میں دیکھ رہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو سو بار اللہ اور اس کا بھی یہ دھیان ہے کہ اللہ حاضر ہے اللہ ساتھ میں دیکھ ہوں دیکھا اکیلا اللہ جو کرنا ہوتا ہے اس میں کوشش کرنی تو کل جب جگہ بتائی نا یہ آواز وہاں سے اٹھ رہی ہے کوئی اتنا بھی مشق کرے تو یہ آدمی کو آواز کا اٹھنا محسوس لگتا ہے بڑا آدمی کو آسانی ہو جاتی ہے بڑی کیفیت ہوتی ہے انسان کا دھیان لگ رہا ہے لا الہ